کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں آج صبح میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا عجیب و غریب سٹیٹمنٹ ایک بڑا عجیب و غریب جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میری نگاہ سے گزرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا اگر اللہ کو امت محمدیہ کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالی اس امت کو رمضان کا مہینہ کبھی بھی عطا نہ فرماتے اگر خدا کا یہ مقصد ہوتا کہ امت محمد یا کو حساب دیا جائے تو اللہ دو نعمت اس امت کو کبھی بھی نہ دیتا ایک تو یہ کہ اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ نہیں دیتا اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر کل اللہ احد کی صورت کو نازل نہ کرتا کتنی بڑی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی فرما رہے ہیں کہ اس امت کو دینا مقصود ہوتا تو یہ امت رمضان سے محروم کر دی جاتی لیکن معلوم یہ ہوا کہ اللہ اس امت پر اپنی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے اس امت سے اللہ پیار کرتا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا یہ مہینہ جب ہمارے پاس آ گیا اور اللہ کے فضل سے یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو گیا تو ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کیا کیا کون سا ایسا عمل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کسرت سے کیا کرتے تھے تو صحابہ کا بیان ہے صحیح حدیث ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے مبارک میں اور رمضان کے مہینے میں تین عمل میں کسرت کیا کرتے تھے سب سے پہلا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت تھی وہ عبادت کی مقدار اس مہینے میں بہت بڑھ جایا کرتی تھی ویسے ہی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال یہ تھا یتورمت قدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا پیر سج جایا کرتے تھے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عام دنوں میں یہ حالت ہے رمضان کے مہینے میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی دوسرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت ہی کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے کسی سائل کو خالی نہ جانے دیتے کوئی مانگنے والا خالی نہ جاتا اتنی کثرت سے لوگوں کے اندر خیرات اور صدقات کا کام کیا کرتے تھے اور تیسرا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں بہت روتے تھے خوب گریا بزاری فرماتے ہیں خوب رو رو کر اپنے پروردگار کو مناتے ہیں اور یہی شان ہوتی ہے گنہگار کی کہ گنہگار جب گناہ کرتا ہے تو حق یہی ہے کہ وہ رو رو کر اپنے مالک کو منائے ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ کوئی بڑا گناہ کر لیتا ہے معافی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم جس کی اور جس کے ساتھ میں ہم نے برا سلوک کیا ہے ہم اس کے قدموں میں گر جائے اس کے پیر پکڑ لے روئے رو رو کر اسے منائے اور یہی اولاد کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر انہوں نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے معافی مانگو نہ مانے تو پیروں میں گر جی- گر جاؤ گر گراؤ اور معافی مانگو قدموں میں گر کر اپنے ماں باپ کو راضی کرو تو یہی حال ہمارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہم غور کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تین اعمال پر کہ ہماری عبادتیں بھی بڑھ جائے ہماری صدقہ اور خیرات بھی بڑھ جائے اور ہمارا رونا دھونا اور اللہ کو منانا یہ بھی کثرت سے ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہونے کے باوجود اتنی عبادت کیا کرتے تھے ہم بھی تو سوچے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری عبادت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہمارا تو حال یہ ہونا چاہیے اتنا عبادت کرے اور اتنی عبادت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کر دے کہ ہمارا حال یہ ہو کہ ہم تھک جائے عبادت کرتے کرتے تھک جائے جی یہ چاہے کہ بہت تھک گیا ہوں ابھی میں سو جاؤں اس کے باوجود اپنے آپ کو منائے نہ سوئے جاگتے رہے اور یہ امید کرے آج جاگوں گا تو انشاءاللہ کل قبر میں میٹھی نیند سو جاؤں گا ایسی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ہمارے بزرگان دین نے تو یہ کہا کہ رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہوتا ہے سیزن کے وقت میں خاص کر کے جب دسمبر کا وقت ہو اور جہاں پر کسٹمرز کافی مقدار میں دکانوں پر آ رہے ہو اور سیل کافی ہو رہا ہو یا کوئی فیسٹیول آ جائے کہ جہاں پر کافی بکری ہوتی ہے تو دکاندار اپنے سارے اوقات کو دکان میں لگا لیتا ہے کہ یہ کمانے کا وقت ہے یہ سیزن ہے اس کے اندر جتنی میں کچھ اچیف کر لوں گا وہ بھاگ رہا ہے ویر ہاؤس میں جاتا ہے وہاں سے مال خرید کر لاتا ہے اس کے بعد دکان میں بڑھتا ہے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری دکان کا سٹاک کم ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کسٹمر مال لینے آئے اور دینے کے لیے میرے پاس مال نہ ہو وہ پوری فکر میں لگا رہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ وقت ہے تھوڑی محنت کر لو بعد میں میرے لیے آرام ہی آرام ہے میرے بھائیوں بالکل یہ سمجھئے یہ سیزن آ چکا ہے نیکیوں کے کمانے کا اور گناہوں کو صاف کروانے کا گناہوں کو دھلوا دینے کا اور نیکیوں کے کمانے کا اس بنا پر اس مہینے میں جتنی عبادتیں ہم ہم سے ہو سکے اپنی مقدار کو دیں زیادہ اپنے آپ کو تھکانے کی فکر کریں اس لیے کہ ایسے روزے ہمارے گزرے اور اس طرح ہمارے روزوں کا اتمام ہو کہ ہمارا حال یہ ہو کہ ہم صرف بھوکے نہ ہو بلکہ روزے کی حالت میں ہماری زبان بھی روزے دار بن جائے ہماری آنکھیں بھی روزے دار بن جائے ہمارے کان بھی بھی روزے روزے دار دار بن بن جائے جائے ہماری ہمارا دل و دماغ بھی روزے دار بن جائے اور ایسی روزے کی حالت گزرے کہ افطار کے وقت ہاتھ اٹھے اور اللہ قبولیت کے فیصلے فرما دے اللہ ہم سب کو یہ قبولیت والی گڑیاں نصیب فرمائے تو میرے بھائیو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے فضل سے ہمیں نصیب ہوا ہے اور اس مہینے میں جیسے کہ رات دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفلوں پر سنت کا ثواب دیتے ہیں سنتوں پر فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے اور ایک فرض پر ستر فرض کا ثواب دیا جاتا ہے ابھی شروع میں میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمتون کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے وَأَوْسَتُهَا مَغْفِرَتُن رمضان کا دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے وَآخِرْ وَاِدْكُمْ مِنَ النَّار اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما کر گئے اور بتلا کر گئے کہ کس کس انداز میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو اپنی مغفرتوں کو اپنے بندوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے خدا کی طرف سے تو دروازے کھل گئے ہیں اللہ کا فضل ہے اس نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہم کتنا حاصل کرتے ہیں کتنا کتنی نیکیوں کو جمع کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں آج صبح میں میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم تلاوت کے اندر اپنے آپ کو اس طرح لگا دے اور جس قدر ہو سکے اپنے تلاوت کے معمول کو بڑھائے اگر پچھلے سالوں سے ہمارا یہ معمول رہا کہ ہم رمضان میں دو قرآن ختم کرتے تھے لیکن کب تک اس پر بیٹھے رہیں گے کہ بھائی رمضان میں میں دو قرآن ختم کرتا اللہ نے زندگی دی ہے نہیں پتا ہے کہ آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا کوشش کرو کہ ہر سال میں نے رمضان میں دو کی کیے انشاءاللہ اس سال تین کیے تو چار کروں گا نیت تو کر کے دیکھے اور کوشش کر کے دیکھے راستے کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے وقت میں برکت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے ہمیں تو اپنے اعتبار سے نیت کرنی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں سکسٹی تھری قرآن ختم کیا کرتے تھے جسٹ امیجن سکسٹی تھری قرآن کریم ایک معمول تھا کہ روزانہ دن کے وقت میں ایک قرآن ختم ہو جائے تاکہ مہینے میں تیس قرآن دن کے وقت ختم ہو جائے روزانہ رات کے وقت ایک قرآن ختم ہو جائے تاکہ مہینہ ختم ہو جائے دوسرے تیس قرآن ختم ہو جائے اور تراقی میں پورے مہینے میں تین قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے تو اس طریقے سے سکسٹی تھری ختم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کے حالات میں بھی لکھا ہے رات دن قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے بلکہ ہمارے شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا جن کی کی فضائل تعلیم ہوا کرتی ہے اور رات دن حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوا کرتا تھا کہ اس طریقے سے اپنا دن گزاروں گا اس طریقے سے تلاوت ہوگی اتنا وقت ذکر میں لگے گا اتنا وقت عبادت عبادتوں میں لگے گا حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے خود اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ میرا ایک دوست تھا قریبی محلے میں رہتا تھا بڑا بے تکلف میرا فرینڈ تھا دوست تھا رمضان کا مہینہ تھا اسے میرے معمولات کا علم نہیں تھا اس نے سوچا کہ چلو جا کر جا کر زکریا کو مل لو دوست تھا میرا اکثر ہماری ملاقاتیں ہوا کرتے تھیں تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں شیخ رحمت اللہ علیہ کہ میرا وہ دوست مجھے ملنے کے کے لیے آیا رمضان مہینے میں اور کی نماز کے تھوڑی دیر پہلے جب آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت شیخ دکریا رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اس نے دل میں سوچا اثر کے پہلے کا وقت ہے تلاوت میں لگے ہوئے ہیں ابھی اثر کا وقت ہو جائے گا اثر کی نماز کے بعد ان سے ملتا خیر انتظار کرتا رہا اثر کا وقت ہوا اذان ہوئی نماز کا وقت آیا حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے نماز انہوں نے پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد میں جہاں نماز ختم ہوئی پھر اپنے کمرے میں چلے گئے قرآن شریف کھول کر تلاوت کرنا شروع کر دی اب یہ دوست جو کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا اور یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ نماز کے بعد میری ملاقات ہو جائے گی یہ بھی کمروں میں داخل ہوا دیکھا کہ وہ تو کونے میں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں یہ وہاں پر جا کر بیٹھ گیا ابھی ختم کریں گے ابھی ختم کریں گے یہ بھی روزے دار ہے یہ بھی پورے دن کا بھوکا ہے کسی ضروری کام سے اپنے دوست حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کو ملنے آیا تھا اب اس سے رہا نہیں گیا کہ اثر کے پہلے گیا تو تلاوت کر رہے ہیں اثر کے بعد ملنے کا سوچا تو تلاوت کر رہے ہیں اور یہ ختم ہی نہیں کر رہے ہیں حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا بڑا بے تکلف دوست تھا چنانچہ جب اس سے رہا نہیں گیا وہ میرے پاس آیا اور آنے کے بعد میں اس نے یہ جملہ کہا کہ زکریہ رمضان تو ہمارے پاس بھی آوے لیکن اس طرح بخار کی طرح نہ آوے یہ اس نے جملہ کہا کہ بھائی رمضان تو ہمارے پاس بھی آتا ہے میں بھی مسلمان ہوں میں بھی روزے رکھتا ہوں میں بھی تلاوت کرتا ہوں لیکن تمہیں تو ایسے لگتا ہے رمضان کا بخار چڑھ گیا ہے کہ بالکل بخار کی طرح یہ رمضان کا خیال ہی تم سے نہیں نکلتا ہے ابھی یہ ختم کیا پھر عبادت میں لگ گئے نماز پوری ہوئی پھر تلاوت میں لگ گئے یہ کیسا رمضان ہے کہ بخار کی طرح تمہارے اوپر چپک گیا ہے کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے اور بس تم عبادت ہی کو نہیں چھوڑ چھوڑتے ہو تو برحال میرے بھائیو جی ہاں یہی بزرگان دین کا کہ یہ بخار کی طرح رمضان ان سے آ کر چپک جاتا ایک ہی خیال رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہے ساری دنیا سے یہ کٹ جاتے تھے رمضان کے مہینے میں یہ ان لوگوں کا حال ہوا کرتا تھا حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا افطاری کر لی کچھ کھانا کھا لیا عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں تراوی کے لیے لیے کھڑے ہوتے ہیں ترابی شروع ہوتی اور ترابی سہری کے وقت ختم ہو جایا کرتے تھے عشاء کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہوئے ترابی شروع کی عشاء پڑھی ترابی پڑھی اور ترابی ختم ہوتی تو وہاں پر سہری کا وقت ہو جایا کرتا سہری کھاتے اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز کے لیے جاتے اور فجر کی نماز کے بعد میں کچھ آرام کیا کرتے تھے یہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا حال ہے اور یہ اس زمانے کا ان کا حال بتلا رہا ہوں جب یہ بوڑھے ہو گئے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے بڑھاپے میں ان کا یہ حال ہے ہے بدن کمزور ہو ہو گیا گئے ہیں لیکن یہ ان کا معمول کئی سالوں کا ہے کہ تراوی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تراوی ختم ہوتی اور شہری کا وقت ہو جاتا ایک مرتبہ گھر کی عورتوں نے مشورہ کیا کہ حضرت کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے بڑا پا گیا ہے کمزوری ہے اب یہ پوری پوری رات جاگیں گے تو ان کی طبیعت اور زیادہ اس کو نقصان پہنچے گا تو گھر کی عورتوں نے یہ کہا کہ حضرت دیکھو منع نہیں کرتے آپ کا برسوں کا معمول ہے کہ آپ اسی طریقے سے تراوی بھی پڑا کرتے ہو لیکن ہماری سب کی ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک رات آپ آرام کر لیجئے زیادہ نہیں ایک رات آپ جلدی سے ترابی پڑھ کے سو جاؤ پوری رات آرام مل جائے گا پھر آئندہ دس دن آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ گھر کی عورتوں نے ریکویسٹ کی ان کی کمزوری کو دیکھ کر حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ نے جواب یہ دیا اپنی گھر کی عورتوں کو کہ خدا کی قسم اگر مجھے یقین ہوتا کہ آئندہ رمضان مجھے ملنے والا ہے تو ایک رات ضرور آرام کر لیتا اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ آئندہ رمضان اللہ مجھے دے گا تو ضرور ایک رات آرام کر لیتا لیکن مجھے یہ نہیں معلوم آئندہ رمضان میرے نصیب میں ہے یا نہیں ہے ایک رات سو جاؤں گا یہ رات میری زندگی سے چلی جائے گی اگر آئندہ رمضان نہیں ملا تو میری تو یہ رات خسارے میں چلی جائے گی منع کر دیا کہ نہیں بس یہی ان کا معمول تراوی شروع کی ہے تک تراوی چلتی گھر کی عورتوں نے جب یہ یہ دیکھا کہ حضرت تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ وہ قاری صاحب جو روزانہ آ کر تراوی پڑھاتے ہیں حضرت شیخ الین رحمت اللہ علیہ تو کھڑے ہو جاتے قاری صاحب پوری رات تراوی پڑھایا کرتے تھے انہوں نے سوچا کہ قاری صاحب کو سمجھا دیتے ہیں اور گھر کے بچوں کے ذریعے کہلوایا کہ قاری صاحب کو یہ کہا کہ دیکھو یہ تمہارے استاد ہے اور تمہارے استاد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے یہ کمزور ہو چکے ہیں بڑھاپا ان پر آ گیا ہے تم ایک کام کرو تم ہی بیمار ہو جاؤ جب تم آ کر یہ کہو گے کہ میں بیمار ہوں اور میں پڑھ نہیں سکتا ہوں اور پڑھا نہیں سکتا ہوں تو مجبوراً یہ بھی سو جائیں گے تم بھی سو جانا ان کو بھی سلا دینا قاری صاحب نے یہ سوچا کہ چلو میرے استاد ہے اور اگر مجھے کچھ جھوٹ بولنا بھی پڑا تو اس میں میرے استاد کی خیر خائی ہے کہ میرے استاد کو ایک رات کا آرام مل جائے گا قاری صاحب نے ارادہ کر لیا دوسرے دن وہ گئے عشاء کی نماز کے بعد کہا کہ حضرت آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو پاؤں گا جلدی جلدی آپ کو تراوی پڑا دیتا ہوں اس کے بعد میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بچے اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بالکل تم آرام کرنا بالکل بالکل تمہیں آرام کرنا چاہیے چلو ہم جلدی جلدی تراوی پڑھ لیتے ہیں وہ قاری صاحب بیان کرتے ہیں ہم نے تراوی شروع کی اور اس دن جلدی نمٹا دی صرف ایک رات میں دو سپارہ پڑا دو پارے پڑھے اور یہ ان کی مختصر تراوی تھی کہا میں نے دو سپارے تراوی میں پڑھ لی ہے بیس رکعت ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں میں نے کہا کہ اب ذرا میں تھک گیا ہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے حضرت شیخ الند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچے تم ابھی کہاں جاؤ گے رات کا وقت ہو چکا ہے یہ میرا بستر خالی ہے اسی پر آپ آرام کر لو کہتے استاد نے جب حکم دیا میں منع نہیں کر سکتا تھا مجھے شیخ الد رحمت اللہ نے اپنے بستر پر لٹا دیا لائٹ فوراً بند کر دی دروازہ بند کر دیا میں بھی تھکا ہوا تھا اور دل میں سوچا کہ آج حضرت بھی سو جائیں گے وہ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور جیسے ہی لیتا ہوں دن بھر کا تھکا ہوا تھا میری آنکھ لگ گئی اس قاری صاحب کا بیان ہے کہ میں سو گیا جب رات کے وقت میں اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ فیل کیا کہ کوئی میرے پیر دبا رہا وہ وہ شاگرد قاری صاحب کہتے میں نے فیل کیا کہ رات میں کوئی میرے پیروں کو دبا رہا ہے کہتے میں جلدی سے اٹھا کے کون ہے جو میرے پیر دبا رہا ہے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے استاد حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ میرے پیر دبا رہے تھے میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو کہا کہ بیٹے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی میرے دل میں خیال آیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلو پیر دباؤں گا تو تمہیں آرام پہنچے گا اس بنا پر میں تمہارے پیر دبا رہا تھا بیٹے تم آرام کرو میں اسی طریقے سے پیر دبا کر اپنی رات گزار لوں گا وہ کاری صاحب کہتے ہیں کہ حضرت حضرت معاف کرنا میں آپ سے پیر دبانا نہیں چاہتا اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں کھڑے ہو کر پوری رات نماز پڑھاتا آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے رہتے جا کر انہوں نے وضو کیا اور دونوں استاد شاگرد رات بھر کے لیے مسلح پر کھڑے ہو گئے یہ ان لوگوں کا معمول تھا اور یہ کوئی اس زمانے کے لوگ نہیں ہے کہ چلو صحابہ کا زمانہ ہو یا تعبین کا زمانہ ہو بھی زمانے کے لوگ ہیں یہ سو سال پہلے کی یا اس سے کم کی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تو ہم اندازہ لگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس طریقے سے رمضان کی قدر کرتے تھے کہ یہ ماہ مبارک آ گیا ہم اسے اب جانے نہیں دیں گے اس, اس مہینے میں اتنی عبادت کریں گے کہ اپنے پروردگار کو منا کر رہیں گے اور دوسری طرف ہم ہمارے حال کے بارے میں سوچیں ہمارا تو یہ حال ہے ایک رات ایک مسجد میں تراوی پڑی اور فوراً کیلکولیٹ کیا کہ تراوی میں تو ایک گھنٹہ لگا تھا وہ فلاں مسجد میں تو حفظ صاحب فورٹی فائیو منٹس میں نمٹا دیتے ہیں اور فلاں مسجد میں تو آدھے گھنٹے میں ہو جاتی ہے وہ دوسرے دن مسجد بدل دے گا کہ بھائی نہیں بھائی جتنی جلدی تراوی ہو سکے بیس رکاتی تو پڑھنی ہے اب کیوں میں نہ میرا ایک گھنٹہ یہاں پر نکالو وہاں تو آدھے گھنٹے میں نماز ہو جاتی ہے آج ہمارا یہ حال ہے کدھر جلدی جماعت ہوتی ہے کدھر جلدی لوگ فارغ ہو کر باہر نکل جاتے ہیں ہمارے یہ کیلکولیشن ہوا کرتے ہیں اور ہمارے اکابرین کا یہ حال ہے کہ جن کی رات پوری پوری عبادت میں گزر جاتی اور صبح اٹھ کر یہ کہتے سہری کے وقت میں اللہ کتنی چھوٹی رات تھی کتنی تیزی کے ساتھ چلی گئی اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے میں ہر سال رمضان میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہ میری گیارہ مہینے کی زندگی جو گزری ہے کیا وہ اس لائق تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر یہ مقدس مہینہ نصیب فرماتا ہم خود سوچے کیسے ہمارے یہ گیارہ مہینے گزرے کس طرح ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی کتنا ہم ہم نے نے کتنے غلط کام کیے لیکن وہ پروردگار عالم ایسا غفور الرحیم ہے کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب فرما دیا اور فرمانے کے ساتھ میں ایسی تندرستی بھی نصیب فرمائے کہ الحمدللہ ہم ترابی بھی پڑھ رہے ہیں ہم نے آج روزہ بھی رکھ لیا اور انشاءاللہ بھی افطار بھی کر لیں گے اور اللہ نے اگر ہمت دی پورا مہینہ ہمارا روزے کی حالت میں گزر جائے گا لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ضرور رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کہ ہمارے روزے ایسے شمار ہو کہ کل یہ کہہ دیا جائے کہ ہاں میرے بندے تو بھوکا رہا تو پیاسا رہا حالت میں بھی تو میری نافرمانی کرتا رہا اللہ اسی فرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور روزے کی قدردانی ہمیں نصیب فرمائے اور جتنا ہو سکے ہم کوشش تو کریں اقدام تو کریں اپنے پروردگار کو منانے کی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی بلکہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تو یہ لکھ کر گئے اور فرما کر گئے کہ لوگوں یاد رکھنا جیسا رمضان تم گزارو گے اللہ پورا سال اسی طریقے سے تمہارے ساتھ مام کرے گا اگر رمضان المبارک میں تحجد کی عادت ڈال دی حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی برکات سے انشاءاللہ اللہ سال بھر تمہیں تحجد پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے گا اگر رمضان میں زبان پر کنٹرول کر لیا اور زبان کو سے اور غلط باتوں سے بچا لیا اللہ تعالیٰ زبان پر کنٹرول کرنے کی نعمت نصیب فرمائیں گے اگر رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والا نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن گیا اس کی برکات سے اللہ تعالیٰ پورے سال میں اسے نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیں گے اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے تھوڑی تو کوشش کرے ہمت تو کر کے دیکھے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بیچا جا رہا تھا بڑے بڑے بڑے بڑے نواب بڑے بڑے مالک لوگ وہاں پر موجود تھے اور ہر ایک بولی لگا رہا تھا یوسف کو میں اتنے میں خریدوں گا یوسف کو میں اتنے میں خریدوں گا بڑے بڑے مالدار قسم کے لوگ موجود تھے ایک بوڑھی عورت بھی چلی آئی اور ہاتھ میں دھاگے کا ٹکڑا لے کر آئے دھاگا تھا اس کے پاس فریڈ تھریڈ لے کر آئی اور کہا کہ اس تھریڈ کے بدلے میں میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں لوگ ہنسنے لگے اور مزاق کرنے لگے کہ اس لائن میں ذرا دیکھو یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے نواب آئے ہیں عمر آئے ہیں حاکم قسم کے لوگ آئے ہیں اور تم دھاگا لے کر یوسف کو خریدنے چلیے اس بڑھیا نے جواب دیا میں جانتی ہوں کہ اس دھاگے کے بدلے میں میں یوسف علیہ السلام کو نہیں خرید سکتے اور مجھے یقین ہے کہ مجھے یوسف کو خریدنے کا موقع نہیں ملے گا لیکن اللہ کل جب اعلان کرے گا اور یوسف کے خریداروں کو بلائے گا تو اس میں میرا نام بھی شامل ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی صحابہ نے عبادتیں کی ہے اکابرین کی جو عبادتیں ہیں میرے بھائیوں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے میری بہنیں ہم اتنی عبادت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کی تو زندگیاں عبادتوں میں گزری ہے لیکن کم از کم ایک مہینہ تو ایسا ہو کہ جس کے اندر ہم اللہ کی عبادت کر لیں تاکہ کل اللہ جب اپنے عبادت کرنے والوں کو بلائے تو اس صف میں ہمارا بھی شمار ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تھا اور اس ہوئی آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو تفسیری روایتیں یہ بیان کرتی ہے کہ ایک پرندہ اپنی بیک میں چونچ میں پانی لے کر چلا اور وہ ایک ڈراپ پانی ڈالتا پھر جاتا چونچ میں پانی لیتا پھر ایک ڈراپ ڈالتا پھر جاتا میں پانی لیتا پھر ایک ایک ڈالتا دوسرے پرندے نے اس سے کہا اتنی زبردست آگ ہے جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا ہے تم ایک ایک قطرہ پانی ڈالو گی تو یہ آگ تھوڑی بوجھنے والی ہے اس پرندے نے جواب یہ دیا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ میرے ایک قطرہ ڈالنے سے یہ آگ نہیں بجھے گی لیکن مجھے ابراہیم سے محبت ہے میں تو اپنی دوستی کا حق ادا کر رہی ہوں اسی طرح میرے بھائیوں اتنے گناہ ہم نے کیے اتنے گناہ کیے کہ کبھی یہ خیال آتا ہے یہ میری زندگی کے گناہ اور یہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری تھوڑی سی عبادت ظاہری بات ہے کہ یہ معمولی عبادت ہے ان گناہوں کو دھونے کی طاقت نہیں رکھتی ہے عقل تو ہماری یہ کہتی ہے لیکن میرے بھائیو ہم یہ سوچے ہم دل میں یہ ارادہ کرے اگرچہ میری عبادت معمولی ہے لیکن میں تو اللہ کے بندہ ہونے کے فرض کو انجام دیتا ہوں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور اسی خدا نے یہ کہا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرا جرم جرم عظیم ہے تو میرے تیری رحمت بھی رحمت عظیم ہے اور جرم عظیم کو رحمت عظیم ہی معاف کر سکتی ہے اس لیے اللہ کی ذات سے امید رکھے جتنا ہو سکے جیسا ہو سکے اپنے گناہوں سے بچنے کی کی فکر ہو نیکیوں کے کرنے ہمارے ارادے ہو اس طریقے سے اگر ہم ہمارا معمول بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے وہ خدا جس نے رمضان کا مہینہ دیا وہ خدا جس نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے وہ وہی خدا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا ہم نے تو دنیا میں یہی دیکھا کہ اگر ایک آدمی کسی کے دروازے کو جا کر نوک کرتا ہے وہ اندر جو مالک کے مکان ہے ہو سکتا ہے وہ ایک بار دروازہ نہ کھولے دو بار دروازہ نہ کھولے لیکن اگر ایک آدمی ٹھٹی دیز تک جائے اور روزانہ جا کر دروازے کو نوک کرے نوک پر نوک کرتا رہے بار بار اس کو بلاتا رہے وہ انسان اسلام ہونے کے باوجود اس کو رحم آ جائے گا وہ دروازہ کھول دے گا تو ہم تو مالک الملک کے دروازے کو کٹ کٹا رہے اس ذات کے دروازے کو کٹ کٹا رہے جو الحم الرحمین ہے رات دن اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے اسی کو بلا رہے اور انشاءاللہ پورا رمضان اسی کو اسی سے فریاد کرتے رہیں گے لہذا امید ہے کہ وہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کر دے گا ہماری دعاؤں کو ضرور سنے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان یاد کیجئے جو میں نے شروع میں کہا کتنی پیاری بات فرمائے کہ اگر خدا کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا اگر خدا کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو اللہ رمضان نصیب نہ فرماتا لیکن رمضان مل گیا امید ہے کہ انشاءاللہ خدا کی رحمت بھی مل جائے گی اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرے اللہ ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے اسی کو منانے والا بنائے اور اللہ ہمارے تمام خطاؤں کو معاف فرمائے ہمارے روزوں کو تراوی کو قبول فرمائے یہ ہمارا بھوکا پیاسا رہنا صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل زندگی نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر تعالى الحمد لله رب العالمين درود शरीफ पढ़ लीजिए بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اللہم اللہم صلی علی علی علی علی علی علی محمد محمد محمد محمد کما کما ابراہیم ابراہیم ابراہیم ابراہیم انکا انکا حمید حمید مجید بارک بارکت مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بہت بڑے گنوگار ہے مولا بہت بڑے خطاکار ہے اللہ پوری زندگی نافرمانی میں گزری ہے پروردگار عالم اپنے رحم و فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے مولا تو ہم سب سے راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ بھی اور اسی گھڑی راضی ہو جا مولا رضا مندی کا معاملہ فرما دے اللہ ہم جانتے ہم نے بہت گناہ کی ہے مولا تجھے بہت ناراض کیا مولا ہماری گیارہ مہینے کی زندگی ہمارے ہمارے سامنے ہے پروردگار اللہ ایک ایک گھڑی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے لیکن اے اللہ تیرا یہ کرم ہوا کہ تو نے یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرما دے اللہ قدردانی نصیب فرما دے پروردگار عالم ہمارے روزوں کو قبول فرما لے ہماری تراویح کو قبول فرما لے ہماری تلاوتوں کو قبول فرما لے تیری ماننے والا بنا دے مولا تیری ماننے والا بنا دے دے تیری نافرمانیوں سے حفاظت فرما دے اللہ شیطان کے شر سے اور نفس کے سرور سے حفاظت فرما دے مولا روزے کی حالت میں غیبت سے ہماری حفاظت فرما دے جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما دے دھوکہ اور فریب سے ہماری حفاظت فرما دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ ہم جانتے ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں لیکن اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تو ہی ہمارا مالک و خالق ہے تو ہی ہمارا بلی اور مددگار ہے اللہ معاف فرما دے مولا رحم فرما دے مولا یہ مجمع تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے مولا چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں گلالی الہ العالمین گھر پر ماں و بہنوں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اللہ سب روزے کی حالت میں ہے مولا یہ دن بھر کا لمبا روزہ سب نے رکھا ہے مولا یہ رمضان المبارک کے مہینے کا آج ہمارا کی حالت میں ہم سب کچھ سے دعا کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ محاف فرما دے مولا محاف کرتے ہیں اے اللہ روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ پروردگار تو راضی ہو جائے مولا یہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے مولا یہ صرف تیرا اور ہمارے درمیان میں مولا رشتہ ہے مولا تجھے راضی کرنے کے لئے روزہ رکھا ہے اللہ اس روزے کو قبول فرما لے مولا قبول فرما لے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن اللہ گر اگر تو ناراض ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے مولا تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں تو ہی تو معاف کرنے والا ہے اللہ اگر تو رد جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ معاف فرما دے مولا معاف فرما دے اللہ ہم جانتے ہم گنے گار ہیں لیکن یہ اللہ اس مجمع میں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مولا سفید رش بوڑھے بھی موجود ہیں جن بوڑھوں کی سفیدی سے تو شرماتا ہے اے اللہ ننے ننے بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے مولا نہ جانے کون سی تیری ایسی بندی ہوگی جس سے تو بہت پیار کرتا ہوگا اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ایسا ہوگا کہ مولا جسے دیکھ کر تیری رحمت اس پر برستی ہوگی مولا اسی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ راضی ہو جا مولا راضی ہو جا ایک دن بھوکا پیاسا رہنا پڑا مولا ہم تھک کر ندار ہو چکے ہیں پروردگار عالم ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہے کیسے کیسے دن کاتے ہیں مولا رمضان کے مہینے میں تھوڑی دیر بھوکا رہنا پڑتا ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا اللہ تیرے حبیب تو زندگی میں گزارے گزارے تیرے نبی نے تو نہ جانے کتنے ہیں تین تین دن گزر جاتے ہیں نبی بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے مولا ان کی بیٹی فاطمہ دودھ کی وجہ سے بخار میں پڑی ہوتی تھی رو رو کر راتیں کٹ جاتی رو رو کر دن کٹ جاتے لیکن اللہ اس کے باوجود مولا یہ ہمت نہیں ہارتے تھے مولا ہم تو تھوڑے گھنٹے بھوکے رہ جائے ہم اس سے اللہ معاف فرما دے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے مولا ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفا آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے مولا بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چاہتے ہیں ان کی صحت انہیں اجازت نہیں دیتی اللہ وہ مسجدوں میں آنا چاہتے ہیں ان کی بیماری انہیں اجازت نہیں دیتی اے اللہ تو ان پر رحم فرما دے اللہ تو انہیں پورا پورا بدلہ نصیب فرما دے بہترین بدلہ نصیب فرما دے اور مولا ان کے صبر پر انہیں اجر کامل نصیب فرما دے اللہ تو انہیں تندرستی دے دے انہیں مسجدوں میں بھیج دے انہیں روزہ رکھنے کی طاقت نصیب فرما دے انہیں تراوی پڑھنے کی طاقت نصیب فرما دے اور اللہ جو تندرستی کی نعمت تو نے ہمیں دی ہے اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرما دے اللہ قدردانی نصیب فرما دے اے ہمارے مولا ہمیں دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاجی کی زندگی تو حفاظت فرما دے مولا محتاجی کی زندگی سے حفاظت فرما دے اللہ العالمین جو بے اولاد دل میں انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے اللہ جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے اللہ انہیں برائٹ فیوچر نصیب فرما دے اے اللہ ہمارے ماں بہت پر اہم فرما دے مولا ہمارے ماں باپ کے اوپر بہت احسانات ہے بہت پیار سے ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا کیا ہے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اللہ اگر وہ زندہ ہو اللہ تو انہیں خوش رکھنا نعمتوں میں رکھنا ہستا ہوا رکھنا تندرستی میں رکھنا اور اللہ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں اللہ ان مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے مولا امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا مانا کے گنہگار و خطا کار ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بندے ہیں تیرا ہی نام لیتے ہیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے مولا تیرے بندے ہونے کی لاج رکھ لے نبی کے امتی ہونے کی لاج رکھ لے اور اللہ ابھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ عذاب قبر سے بچا لے تیرے غصے سے بچا لے تیری قہر سے بچا لے تیری پکڑ سے بچا لے اور اللہ معافی کا معاملہ فرما دے اللہ یہ رحمت کا اشرا ہے تو ہمیں رحمت رحمت سے محروم نہ کر دینا مولا محروم نہ کر دینا اللہ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و تبالینا یا مولانا انکا انت تواب الرحیم سبحان ربک رب العزت یا مائسی فول و صدر